ہر دو قسم روز در درکار سو تو مگر ناگ درائی ہر بس کے گشت از چشم خسرو خوروا گشت ہر مو برتن من مشترے من دن چون تو ہرگز دل دری سرکش آش کش گرے تم پیر گش تو آ جانو دل خوش دو حبیب برجبا لو تنتیر گیش تومرن باخرام ورژن رسید دو حدیث بتاؤ برز عالم تمام پرز شہیدان پت ن گئے متر کے مرا حدن کی بلا

النصير من انمین بخواب گرانو ہر دن گہے ہر دم کرش افزو آ گئے خوش روز بندے امید امان بتا نہیں آر کوش

اور درس میں کافری تو از پری چابک تری وز برگ گل نازک تری وز ہر چھ گویم بہتری حق آجائد دل بری اے راحت و آرام جان باقی تھی سر جی سام دامن خشیا کارام جانم بری جی سامو دامن کشم کار میں جانم بری عزم تماشا کر دئی آہنگ سہرا کر دئی جانو دل ماں بل گئی مینست رسی دل گئی من تو شدم تو من شدی من جا شدم تو تن شدی مندی گرم تو خسرو خری بستو گدا افتاد در شہر شما خسرو خری بستو گدا افتاد در شہر شما باشد کے بہرے باشد کے از بہر خدا سوئے غریب غریب گری باشد کے از بہر خدا سوئے غریب غریب بندگی رے بار یش کے بھوتان آگ رے اے ظہور تو شباب زندگی جلوہ ب تعب خدی روشن ٹھہرا در جہاں شمع حیات اپروخ کی بند گارا حج کی آمو تھی کامر استاد رویت نظر از محبوب تر تر از محبوب خلق تقدیر و ہدایت ابتدا رحمة للعالمين ان کے ہاس ہر کو جاب جانے رنگ بو کے الخاکش برو ید آرو یا نور مصطفیٰ تیرا بہار

جگر پارے رہے ظاہر و باطن سلام عشق کے سلام حسن کے دھارے سلام آمنا کی گود میں قرآن کے پارے ہے کہ تیرا جمال محفل حیات اے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات تیرے سلام کے لیے گلشن قدس کے تو گھوم رہے ہیں ڈال دال جھوم رہے ہیں پات پات ہے کرنا تیرا درد میں ہے بسا ہوا کس کو تیرے سوا سنا جا کے ہم اپنی مشکلات سر پہ اندھیری رات ہے گر گئی ہے بھور میں ناپ مجھے بلا ہے تاک میں تو ہے ساحل نجات تھام کے پایا یار شکا کر علم التجا ہے کہ ہے اب گئے ایک فقط ہی ذات بندے بھلے ہو یا برے تو ہے خدا کریم عطا ہو کیوں کریم کا سلسلہ نواز شاد لطف خاص پر کس لیے آج یہ آتا ہم سے پھر آ ہے کیوں گوشائے میں التفات ہے کہ تیرا جمال ہے زینت میں فلے حیات دونوں جہاں کی رونقیں ہیں حسن کی زکات میں فرش زمین ہوں تو سقف سما ہے میں سانسوں کا مہمان ہوں تو موجے ہوا ہے مولا کو مولا سدرا فخر بنی نو انسان تو سلے آرے خل کے خدا ہے وقار سکون طور اس نے تکل تجھے دینے والے نے کیا کیا دیا ہے چلے تو خوشبو چلے آگے آگے بدستے سبا مجمرے آلیاں ہے تو دل جو غم گساری کا پے کر تو خیر البشر اشرف الانبیاء ہے طبیعت میں دل سوزی و دل نوازی تو دل گیر کے درد دل کی دوا ہے تو کرتا ہے تو کلی رو تقری میں مہمان ہے تو بے بر گنا دار کا آسرا ہے وکیل و کفیلے مہمات عالم تو سیاح دشتے ورا ورا ہے رقم ہے صحیفہ میں القاب تیرے تو یاسین و تاہا میں طلعت نما ہے میں فرش زمین ہوں تو سقف سما ہے میں سانسوں کا مہمان تو موجے ہوا ہے تو میرے تخیل سے بھی ماورا ہے تو دل گیر کے درد دل کی دوا ہے تو بے بر گنادار کا آسرا ہے زمین تو سقف سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے کے پیاسوں کو کبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے بھر دی فقیروں کی سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی درود اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے درود اس پر جسے شم شبستان ازل کہیے درود اس پر ابد کی بزم کا جن کو کول کہیے درود اس پر بہار گلشن عالم جی سے کہیے اس رات پر فخر بنی آدم جی سے کہیے رسول مشتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے وہ جس کو ہادی دیے دما خزما صفا کہیے درو